ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اور دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض وقوف ہو ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرن میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے خبردار تم مسلمان ہی مرنا سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دین ابراہیمی کے دعوے دار مشرقین کا ذکر ان آیات میں بھی مشرقین کا رد ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار بتاتے تھے حالانکہ وہ مکمل طور پر مشرق تھے اور جبکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تو موحدوں کے امام تھے توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا بلکہ ہر مشرق سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ان سب سے بیزار تھے اسی پر قوم سے الگ ہوئے وطن چھوڑا بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پروانہ کی اور صاف کہہ دیا انی بری ام مما تشریکون یعنی میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو اللہ کا میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں اور جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں وہی مجھے راہ راست دکھائیں گے اور جگہ ہے میں کی نست ابراہیم علی ابی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے اور جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام مخلص اور متی امت تھے مشرق ہرگز نہ تھے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے دنیا کے اچھے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے ان آیات کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن سے ہی توفیق دے رکھی تھی خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا تھا آخرت میں بھی سعید بخت یعنی خوش وقت لوگوں میں ہوں گے ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑھنے والے سے زیادہ بیوقوف اور ظالم اور کون ہوگا اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے جیسے اور جگہ ہے ما كان ابراہیم یہودی ولا نسرانی یا یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرق بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے ان کے قریب وہی ہیں جو ان کی مانے اور یہ نبی اور ایماندار اللہ بھی مؤمنوں کے ولی ہیں جب کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مان لو وہ جواب دیتے کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی ہاں کی مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ ملت سے مراد اسلام اور کلمہ سے مراد اسلم رب العالمین ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت و عزت تھی کہ خود بھی اس پر مدت العمر عامل رہے یعنی ساری عمر اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی یعنی موت کے وقت جیسے اور جگہ ہے وجاء القلی متنبی فی یاقیبی ہی یعنی ہم نے اسے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا سلف نے وہ یعقوب بھی پڑھا تو بنی ہی پر عطف ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کو جو اس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی قشیری کہتے ہیں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن یہ صرف دعویٰ ہے جس پر کوئی صحیح دلیل نہیں واللہ عالم بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے فبشر نہ حبِ اصحاق و اسحاق یعقوب یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعنی ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور اس کا نصب خفد کا ہٹا کر بھی پڑھا گیا ہے بس اگر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہو تو پھر ان کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ باقی نہیں رہتا سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب دی اور آیت میں ہے ہم نے اسحاق علیہ السلام دیا اور یعقوب علیہ السلام زائد عطا فرمایا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی تھے اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی مسجد پہلے تعمیر کی گئی رسول اللہ نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ پوچھا پھر فرمایا مسجد بیت المقدس میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مدت تھی فرمایا چالیس سال یہ روایت صحیح بخاری کی ہے نیز مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کے فاصلے کا یہ بیان ہے حالانکہ یہ قول بالکل مخالف ہے ان دونوں انبیاء کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی بلکہ مطلب حدیث کا کچھ اور ہی ہے اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تو اس مسجد کے مجدد تھے موجد نہ تھے انہوں نے اس کی مرمت کرائی تھی اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی جس کا ذکر بھی آ رہا ہے وصیت اس عمر کی ہوئی ہے کہ زندگی میں مسلمان رہو تاکہ موت بھی اسی پر آئے عموماً انسان زندگی میں جس چیز پر رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے اور جس پر مرتا ہے اسی پر اٹھے گا بھی اللہ کی عادت اسی طرح ہے یعنی طریقہ کار کہ بھلائی کے قصد کرنے والے کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جہنمیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم ہی میں نبی کی حدیث ہے لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے یا برے ظاہری طور پر ہوتے ہیں حقیقی طور پر نہیں چنانچہ روایات میں یہ لفظ بھی ہے قرآن کہتا ہے سخاوت تقوا اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور بخل و بے پرواہی اور بھلی بات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے آسانی کی راہ آسان